نیکی کو دوام ہے خوراساں کی بادشاہوں میں سے ایک نے سلطان محمود سبکتگین کو خواب میں دیکھا کہ اس کا تمام جسم ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں مل گیا ہے لیکن اس کی آنکھیں اسی طرح اپنے حلقوں میں پھیر رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں تمام دانہ اس خواب کی تعبیر بیان کرنے سے عجز رہ گئے سوائے ایک درویش کے جو اس جگایا اور کہا کہ اس کی آنکھیں ابھی تک دیکھ رہی ہیں کہ اس کا ملک دوسروں کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے نوشروان کا مبارک نام اس کے انصاف کی وجہ سے زندہ ہے اگرچہ نوشروان کو مرے ہوئے ایک مدت ہو گئی تو پھر تو نیکی کر اور زندگی کو غنیمت جان اس سے پہلے کہ یہ آواز آئے کہ فلان مر گیا ہے رحم ایک بادشاہ کسی خوفناک مرض میں مبتلا ہو گیا اطباع یونان کے گروہ نے متفقہ فتویٰ دے دیا کہ اس بیماری کی کوئی دوا نہیں البتہ چند خاص صفات رکھنے والے آدمی کے پتے سے اس کا علاج ہو سکتا ہے بادشاہ نے اس کے لانے کا حکم دیا ایک دہکان کا لڑکا ویسا ہی مل گیا جیسے کہ طبیبوں نے بتایا تھا بادشاہ نے اس کے ماں باپ کو بلایا اور بہت سی دولت دے کر خوش کر دیا یعنی وہ اس بات پر رضامند ہو گئے کہ ان کا بیٹا بادشاہ پر قربان کر دیا جائے ادھر قاضی نے فتوہ دے کر رائیت کے کسی آدمی کا خون بہانا بادشاہ کی جان کی سلامتی کے لیے جائز قرار دیا جب جلاد نے اس لڑکے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور مسکرانے لگا بادشاہ نے پوچھا ہنسی کا کون سا موقع ہے لڑکے نے کہا اولاد کا نازمام باپ پر ہوتا ہے جو قاضی کے سامنے اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں اور انصاف بادشاہ سے چاہتے ہیں اب کیفیت یہ ہے کہ ماں باپ نے دنیاوی مال کے لالچ میں مجھے قتل ہونے کے لیے سونپ دیا قاضی نے میرے قتل کا فتویٰ دے دیا اور بادشاہ اپنی سلامتی میری ہلاکت میں دیکھتا ہے اب سوائے خدائے بزرگ و برتر کے میں کوئی پناہ نہیں دیکھتا اے بادشاہ تیرے ظلم کی فریاد کس کے آگے کروں تیرے ہاتھ سے تیرے ہی سامنے انصاف چاہتا ہوں لڑکے کی باتیں سن کر بادشاہ کا دل بھر آیا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہنے لگا کہ اس بے گناہ بچے کے خون بہانے سے میرا مر جانا بہتر ہے یہ کہہ کر اس کا سر منہ چوما اور گود میں اٹھا لیا پھر اسے بہت سا مالو دولت دے کر آزاد کر دیا کہتے ہیں کہ اسی ہفتے کے اندر بادشاہ صحت مند ہو گیا ظلم کا گناہ حجاج بن یوسف عراق کا ظالم گورنر تھا ایک دفعہ اس نے ایک مرد باز کی گرفتاری کا حکم دیا جب ان کو گرفتار کر کے حجاج کے سامنے لایا گیا تو اس نے ان سے کئی سوال کیے انہوں نے ہر سوال کا معقول جواب دیا حجاج نے جھلا کر حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو وہ حجاج کا حکم سن کر ہنس دیے پھر رونے لگے حجاج نے ہنسنے اور رونے کا سبب پوچھا انہوں نے جواب دیا کہ رونے کا سبب تو یہ ہے کہ میرے چار بچے ہیں وہ یتیم ہو جائیں گے اور ہنسنے کی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گا کیونکہ ناحق جرم بے گناہی میں قتل کیا جا رہا ہوں اس کی بات سن کر کئی اہل دربار بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے سفارش کی کہ ان کی جان بخشی کر دی جائے لیکن حجاج نے ایک نہ سنی اور ان کو قتل کر کے دم لیا کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے خواب میں بے گناہ مقتول کو دیکھا اور پوچھا کیا حال ہے انہوں نے جواب دیا کہ حجاج کا ظلم مجھ پر دو لمحوں میں گزر گیا لیکن اس ظلم کا گناہ اس پر قیامت تک سوار رہے گا ایک منصف بادشاہ کہتے ہیں کہ ایک منصف بادشاہ نہایت سادہ قبا پہنتا تھا جس کے دونوں طرف استر لگا ہوا تھا کسی نے اس سے کہا کہ علم پناہ یہ قبا آپ کی شان نہیں ہے آپ چینی کپڑے کی قبا کیوں نہیں سلوا لیتے نیک نہاد بادشاہ نے کہا کہ قبا کا مقصد جسم ڈھانپنا ہے اور یہ مقصد میری سادہ قبا پورا کر رہی ہے اچھے کپڑے کی قبال تو زیب و زینت کے لیے ہوگی اور میں رویہ سے مالیہ اس لیے نہیں لیتا کہ اس کو اپنے تخت و تاج کی زینت پر صرف کروں اگر میں عورتوں کی طرح ریشمی لباس پہننے لگوں تو پھر مردوں کی طرح دشمن کا مقابلہ کیسے کروں خزانے پر تنہا میرا حق نہیں ہے بلکہ ملک کی حفاظت پر معمور جامباز بھی اس کے حقدار ہیں وہ سپاہی جو بادشاہ سے خوش نہ ہو وہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت نہیں کرتا اگر ایک ظالم دہکان کا گدہ دھاندلی سے چھین لے تو بادشاہ کو ٹیکس وصول کرنے کا حق نہیں ہے جس ملک میں دہکان کا گدہ دشمن جبر سے چھین لے اور ادھر بادشاہ اس سے مالیہ وصول کرے تو اسے اقبال کیسے نصیب ہو سکتا ہے فتنہ انگیز سچ ایک بادشاہ نے ایک قیدی کو قتل کرنے کا حکم دیا وہ بچارہ نا امیدی کے علم میں بادشاہ کو گالیاں دینے لگا بادشاہ نے پوچھا کیا کہتا ہے اس کے نیک حسلت وزیر نے کہا کہ علم پناہ یہ شخص کہتا ہے کہ حضور ان لوگوں میں سے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور مخلوق خدا کی عطاؤں سے درگزر کرتے ہیں بادشاہ کو یہ سن کر رحم آ گیا اس نے قیدی کی جان بخشی کر دی ایک دوسرے بدینت وزیر نے کہا کہ ہمارے سب کے لیے مناسب نہیں کہ برگاہ سلطانی میں سچ نہ بولیں حقیقت یہ ہے کہ اس شخص نے بادشاہ کو برا بھلا کہا اور گالیاں دی بادشاہ اس کی بات پر غصے میں آ گیا اور کہا کہ پہلے وزیر نے جو کچھ کہا اس کا محرک بھلائی کا جذبہ تھا اور جو کچھ تو نے کہا ہے اس کی بنیاد حبس باطن اور بدی پر ہے دنؤ نے کہا ہے کہ مسلحت امیز جھوٹ ایسے سچ سے بہتر ہے جو فتنہ پیدا کرے ظلم کی ناؤ ایران کے بادشاہوں میں سے ایک کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ اس نے ظلم کا ہاتھ ریت کے مال و دولت پر بڑھا رکھا تھا اور اس کے ظلم و ستم سے لوگوں کے ناک میں دم آ گیا تھا یہاں تک کہ وہ اس کی اظہر آسانی سے بچنے کے لیے ملک سے بھاگنے لگے جب رعایا کم ہو گئی تو لامحالہ اس کا اثر حکومت کی آمدنی پر پڑا اور شاہی خزانہ خالی ہو گیا دشمن موقع کی طاق میں تھے انہوں نے ہر طرف سے یلغار کر دی مصیبت کے انہی دنوں میں ایک دن بادشاہ کی محفل میں شاہنامہ فردوسی پڑھا پڑا جا رہا تھا اسی میں زخا کی بادشاہ کے زوال اور فریدوں کے زمانے کا ذکر آیا تو بادشاہ نے پوچھا آپ کو معلوم ہے کہ فریدوں کے پاس نہ خزانہ تھا نہ شان و شوکت پھر اس نے سلطنت کیسے حاصل کر لی بادشاہ نے جواب دیا جیسا کہ تو نے سنا لوگ زہاں کی نفرت کی وجہ سے فریدوں کے گروہ میں شامل ہو گئے اور ان کی حمایت کرنے لگے اس طرح وہ بادشاہ بن گیا وزیر نے کہا جہاں پناہ ریا کا جمع ہو جانا بادشاہت کا سبب ہے تو آپ مخلوق خدا کو کیوں پریشان کرتے ہیں آپ کو حکمرانی کی خواہش نہیں ہے بادشاہ نے پوچھا کہ فوج اور ریت کو اپنے گرد کیسے جمع کیا جائے وزیر نے کہا کہ بادشاہ کو بخشش سے کام لینا چاہیے اور ریت کو لطف و کرم سے خوش کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کی حکومت کے سائے میں آرام اور اطمینان سے زندگی بسر کرے اور آپ میں ان میں سے کوئی بھی صفت نہیں ہے بادشاہ کو اس دانہ وزیر کی نصیحت پسند نہ آئی اس نے برہم ہو کر اس کو قید خانے میں ڈال دیا زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ بادشاہ کے چچیرے بھائیوں نے سلطنت پر اپنا حق جتایا اور بادشاہ کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا جو لوگ بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کر منتشر ہو چکے تھے وہ سب اس کے چچیرے بھائیوں کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے اور بادشاہ پر دھوا بول دیا اور ان سب کا مقابلہ نہ کر سکا اور اپنے ملک سے ہاتھ گنوا بیٹھا اس طرح اس کے ظلم و ستم سے تنگ آئے ہوئے لوگوں کی مدد سے اس کے چچیرے بھائی حکمران بن گئے ظلم کا بیج کہتے ہیں کہ ایک شکار گاہ میں نوشروان عادل کے لیے اس کے غلام کباب بنا رہے تھے نمک نہ تھا ایک غلام کو گاؤں کی طرف دوڑایا گیا کہ وہاں سے نمک لے آئے نوشران نے کہا کہ نمک کی قیمت دے کر لانا قیمت ادا کیے بغیر چیز لینے کی رسم نہ پڑ جائے اور گاؤں میں اجاڑ نہ ہو جائے ملازمین شاہی نے عرض کی کہ جہاں پناہ ایک چٹکی بر نمک لینے میں کیا حرج ہے نوش نے کہا ظلم کی بنیاد دنیا میں پہلے تھوڑی تھی جو کوئی بعد میں آیا وہ اس میں اضافہ کرتا چلا گیا حتیٰ کہ وہ انتہا کو پہنچ گیا دائمی عذاب ایک بادشاہ نے ایک بے گناہ کی گردن اڑانے کا حکم دیا اس نے کہا اے بادشاہ مجھ پر تجھے جو غصہ ہے اس کی وجہ سے اپنا دین اور دنیا برباد نہ کر قتل کی مصیبت میرے لیے تو لمحہ بھر کے لیے ہوگی لیکن اس کا گناہ تیرے سر پر ہمیشہ رہے گا زندگی کا زمانہ صحرا کے ہوا کی طرح گزر گیا مصیبت یا راحت میں برا یا بھلا بہر صورت گزر گیا ظالم یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ہمیں عذاب دیا ہے یہ عذاب ہم سے گزر گیا اور اس کی گردن کا پھندا بن گیا بادشاہ کو اس کی باتوں سے عبرت ہوئی اور اس کی جان بخشی کر دی فرمان برداری ایک عرب بادشاہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ اس نے اپنے امیر خزانہ سے کہا کہ ہمارے فلان ملازم کا مشاہرہ دگنا کر دو کیونکہ ہم نے اسے بڑا خدمت گزار فرمان بردار اور اپنے کام میں مستعد پایا ہے اس کے برعکس دوسرے ملازم عام طور پر کاہل اور عشرت پسند ہیں ایک صاحب دل نے بادشاہ کی بات سنی تو اس پر رقت تاری ہو گئی اور بے اختیار رونے لگا لوگوں نے اس سے پوچھا تو نے کیا دیکھا اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کا بھی یہی حال ہے سرداری عظمت کا راز تعمیل حکم میں ہے حکم کی بجاوری میں سستی کرنا بے نصیبی یعنی محرومی کی علامت ہے اچھی باتیں سچی باتیں کمزور دشمن اگر دوستی جتائے اور فرمان برداری دکھائے تو سمجھ لو کہ موقع پا کر وار کرنا چاہتا ہے جو شخص کمزور دشمن کو بے حقیقت جانتا ہے اس کی مثال اس نادان کی سی ہے جو ایک چھوٹی چنگاری کو نقصان پہنچانے کے قابل نہ سمجھ کر بغیر بجھائے چھوڑ دیتا ہے اور رفتہ رفتہ وہ سلگ کر تمام گھر کو خاک سیاہ کر دیتی ہے ایسے دوستوں سے جو آپس میں دشمن ہوں علیحدہ علیحدہ اس طرح ملو کہ اگر کسی وقت دونوں میں دوستی ہو جائے تو تمہیں شرم ساری نہ اٹھانی پڑے جو حاکم کسی برے شخص کو سزا دیتا ہے مخلوق کو اس کی برائی سے اور اسے آخرت کے عذاب و رسوائی سے بچاتا ہے دشمن کا مشورہ سننا تو ٹھیک ہے مگر اس کا ماننا بھاری خطا تھوڑا تھوڑا جمع ہو کر بہت ہو جاتا ہے اور قطرہ قطرہ مل کر دریا بن جاتا ہے اس لیے جس شخص کے پاس رکھنے کو و زر نہ ہو اگر وہ پتھر ہی رکھ لے تو ممکن ہے موقع پر دشمن کا سر توڑنے کے کام آئے عالم کو بے علم کے ساتھ زیادہ علم نہ برتنا چاہیے کہ ادھر تو عالم کا دبدبہ گھٹے گا اور ادھر جاہل کا جہل بڑھے گا گناہ یعنی جرم یوں تو کسی سے سرزد ہو برا ہے مگر عالموں سے تو بہت ہی برا مجرموں کے قتل کرنے میں جلدی کرنے کی نسبت سوچنا سمجھنا زیادہ بہتر ہے بے سوچے سمجھے قتل کر دو گے تو ممکن ہے کہ مسلحت وقت کے خلاف ٹھہرے اور پھر تدارک مشکل ہو جائے دانا کو جاہلوں سے لڑ کر عزت کی امید نہ رکھنی چاہیے ایسے ہی جاہل اگر زبان آوری سے دانا پر غالب آ جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں پتھر موتی کو توڑ ہی دیتا ہے پہلے بات کو تولو پھر منہ سے نکالو جو شخص سوچ کر بات نہیں کرتا نامناسب جواب سے رنج اٹھاتا ہے جھوٹ کی مثال ضرب کے ساتھ دیتے ہیں کہ زخم اچھا بھی ہو جائے تو نشان ضرور باقی رہ جاتا ہے دیکھ لو یوسف کے بھائیوں نے ایک دفعہ جھوٹ بول کر ہمیشہ کے لیے اپنے سچ کا اعتبار اٹھا دیا مخلوق میں بظاہر بزرگ ذات انسان کی ہے اور سب میں بے عزت ذات کتے کی مگر دناؤں کے نزدیک حق پہنچانے والا کتا نہ شکر آدمی سے بہتر ہے بادشاہوں کی بخشی ہوئی پوشاک عزت کی چیز ہے مگر اپنا پھٹا پرانا لباس اس سے بھی زیادہ عزیز ایسا ہی امیروں کا کھانا تو خوشگوار ہے مگر اپنی اولاد کا بچہ کچا اس سے بھی زیادہ مزیدار سنی سنائی دبا کا کھانا پوچھے ہوئے راستے پر جانا مندوں کی رائے اور بھلائی کی راہ کے خلاف ہے کسی نے امام محمد غزالی سے پوچھا آپ نے اس قدر علوم کیسے حاصل کر لیے فرمایا جس بات کو میں نہ جانتا تھا اس کے پوچھنے میں شرم نہ کرتا تھا جو بات بے پوچھے معلوم ہو سکے اس کے پوچھنے میں جلدی نہ کرو کہ وقار میں فرق نہ پڑے کام ہمیشہ صبر استقلال سے انجام پاتے ہیں مگر جلدی کرنے والے مفت میں منہ کے بل گرتے ہیں نادان کے لیے خاموشی سے بہتر کوئی ہنر نہیں مگر جو شخص یہ نقطہ سمجھ جائے وہ نادان کیوں رہے گا نالائقوں کے پاس بیٹھ کر کوئی شخص نلائق نہیں بن سکتا نیک آدمی پہلے لوگوں کی کہانیوں اور مثالوں سے نصیحت حاصل کر لیتے ہیں اور اس طرح مخلوق کی زبان سے اپنی غلطیوں اور مصیبتوں پر تانا سننے سے بچ جاتے ہیں مگر نلائق زدی اس وقت تک باز نہیں آتے جب تک بدنام نہ ہو جائیں اور آدھی چوری نہیں چھوڑتے جب تک حاکم انہیں جیل کی ہوا نہ کھلائے زمین پر آسمانی پانی برستا ہے اور زمین سے آسمان پر غبار جاتا ہے یعنی ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں بھرا ہو وہ شخص بیکار کا رنج اٹھاتے اور بے فائدہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں ایک تو وہ جس نے جمع کر کے نہ کھایا دوسرا وہ جس نے پڑھ کر عمل نہ کیا علم سے اخلاق کا کمال مقصود ہے نہ کہ فقط روپے کمانا بے عمل عالم اندھے مشغلچی کی مانند ہے جو دوسروں کو راہ دکھاتا ہے مگر خود راہ نہیں پاتا جس شخص نے اپنی زندگی میں بھلائی نہ کی ہو لوگ اس کے مرنے پر نیک گواہی کیا دیں گے انگور کی لذت تو وہ ہے جو بوڑھی بیوہ بیان کرے کہ فلاں شخص نے ایسے میٹھے انگور کھلائے با کا خود ہی کھا کھا کر تعریفیں کرتا رہے تو کیا نتیجہ حضرت یوسف مصر کی کہہ سالی میں پیٹ بھر کر اس لیے نہ کھایا کرتے تھے کہ بھوکوں کی حالت نہ بھول پائے غریب کا حال بدحالی کے زمانے میں زبانی ہی کیا پوچھتے ہو مناسب ہے کچھ اس کے زخم دل پر مرہم لگاؤ اور ہاتھ پر درہم بھی رکھو چھپانے کے لائق بھید دوست سے بھی نہ کہو کہ آخر اس دوست کے بھی کئی دوست ہوں گے اور ان دوستوں کے بھی کئی دوست اس طرح راز کھل جائے گا وہ شخص دنیا اور دین کے دشمن ہے وہ ایک حاکم جس میں علم نہ ہو دوسرا وہ عابد جو بے علم ہو اگر دشمن کی فوج میں پھوٹ پڑی ہو تو خاطر جمع سے بیٹھ جاؤ اور اگر ان میں اتفاق دیکھو تو اپنی سلامتی کی فکر کرو جو آدمی اپنے اچھے زمانے میں نیکی نہیں کرتا وہ بدحالی میں سختی اٹھاتا ہے جو چیز جلد بن جاتی ہے وہ دیر تک کرامت نہیں ہوا کرتی دیکھتے نہیں کہ مرغ کا چوزہ انڈے سے نکلتے ہی دانہ چگنے لگتا ہے اور تھوڑے دنوں میں جمع ہو جاتا ہے مگر کچھ بھی قدر و قیمت نہیں پا سکتا مگر انسان کا بچہ رفتہ رفتہ ترقی کر کے اتنا معزز بن جاتا ہے کہ بیش قیمت موتیوں کی آپ بھی اس کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے ہر شخص اپنے کو عقیل اور ہر عورت اپنے بچے کو شکیل سمجھتی ہے ایسی بری خبر جس کے سننے سے لوگوں کے دل دکھیں جہاں تک ہو سکے نہ سناؤ بلکہ دوسرے کو سنانے دو سام کا سر دشمن سے کچلواؤ کہ اس میں دو خوبیاں ہیں سانپ مرے تو اچھا اگر دشمن مرے تو اور بھی بہتر جو شخص کسی خدرائے کو نصیحت کرتا ہے وہ خود نصیحت کا محتاج اور فضیحت کا مستحق ہے دشمن کا فریب نہ کھاؤ اور خوشامد کرنے والے کی تعریف پر نہ اتراؤ کہ اس نے فریب کا جال بچھایا ہے تو اس نے لالچ کا دامن پھیلایا ہے احمد آمد سے ایسے پھولتا ہے جیسے دھونکنی پھونک سے جو شخص نصیحت نہیں سنتا فضیحت اٹھاتا ہے بازاری کتا شکاری کتے کو دیکھ کر بھونگتا ہے مگر پاس نہیں جا سکتا ایسے ہی نلائق اشخاص جب علم و ہنر میں لائقوں کی برابری نہیں کر سکتے تو برائیاں کرنے لگتے ہیں مقابلہ نہیں کر سکتے پیٹ کا دھندہ نہ ہوتا تو کوئی پرندہ جال میں نہ پھنستا بلکہ شکاری دام ہی کیوں رکھتا مفسدوں سے مہربانی کا برتاؤ کرنا گناہ ہے بدکار امیر ملما کا پتھر ہے اور نیک بہت غریب مٹی میں لتلا ہوا سونا یوں سمجھو کہ پہلا فرعون کی دھاڑی ہے مشہور ہے کہ فرعون اپنی دھاڑی میں موتی ٹکواتے رکھتا تھا اور دوسرا موسا کی گودلی مگر خوب یاد رکھو آخر میں نیکوں کی مصیبت کا اچھا نتیجہ اور بدوں کی دولت کا سر نیچا ہوتا ہے دو شخصوں کے دل سے نہ تو رنج جاتا ہے نہ حسرت کی دلدل سے ان کا پاؤں چھوٹتا ہے ایک تو وہ سوداگر جس کی کشتی دریا میں الٹ جائے دوسرا وہ صاحب جائیداد جو اباشوں کی صوبت میں بیٹھ کر لٹ پٹ جائے جو شخص بری صوبت میں بیٹھتا ہے وہ بروں کی خون نہ بھی اختیار کرے بدنام ضرور ہو جاتا ہے شراب خانے میں کوئی کسی کو ڈھونڈنے ہی جائے مگر یہی سمجھا جائے گا کہ وہ شراب پینے گیا ہے جو شخص دوسروں کی بات اس لیے کاٹتا ہے کہ دوسروں پر اس کا علم و فضل ظاہر ہو لوگ اسے بیوقوف اور جاہل سمجھتے ہیں جو شخص زیر دستیوں پر رحم نہیں کرتا کسی دن اپنے سے زبردست کیا تو خوار ہوتا ہے دو شخص مرتے وقت حسرت لے جاتے ہیں ایک تو وہ جس نے ہوتے ہوئے نہ کھایا دوسرا وہ جس نے جان کر عمل نہ کیا بادشاہوں کو وہی لوگ نصیحت کرتے ہیں جو مال کی امید اور موت کا خوف نہ رکھتے ہوں تین چیزوں کے بغیر تین چیزوں کا چلنا مشکل ہے اول تجارت بغیر مال کے دوم علم بلا بحث مباحثہ کے سوم حکومت بغیر دبدبے کے شریروں پر رحم کرنا نیکوں پر ظلم کرنے کے برابر ہے اور ظالموں سے درگزر غریبوں پر ستم کے برابر اپنی ہر ایک کمزوری کا اظہار خاص دوست پر بھی نہ کرو کہ شاید وہی دوست کسی وقت دشمن ہو جائے ایسے ہی دشمن کو بھی بہت تکلیف نہ دو کیونکہ ممکن ہے کبھی وہی دوست بن جائے لوگوں کے اندرونی عیب نہ کھولو کہ اس سے اگر وہ رسوا ہوں گے تو تم بھی بے اعتبار بن جاؤ گے جس شخص نے علم پڑھا اور عمل نہ کیا وہ اس زمیندار کی طرح ہے جس نے حل تو چلایا مگر دانہ نہ ڈالا بے دل جسم سے عبادت نہیں ہو سکتی اور بے مغز بادام سے طاقت نہیں آ سکتی جو شخص ٹھوک بجا کر خریدتا ہے وہی خوش معاملہ ہوتا ہے اگر تمام راتیں شب قدر ہوتی تو شب قدر بے قدر ہو جاتی جس شخص کی صورت اچھی ہو ضروری نہیں کہ اس کی سیرت بھی اچھی ہو حالانکہ غرض باطن سے ہے ظاہر سے کیا کام موتی کیچڑ میں گرنے سے بھی ویسا ہی چمکدار رہے گا اور دھواں آسمان پر بھی جا کر ویسا ہی دھواں دار جس میں قابلیت ہو اس کی تربیت نہ کرنا اور جو ناقابل ہو اس کی تربیت پر وقت ضائع کرنا فضول حرکت ہے کستوری وہی ہے جو خود خوشبو دے نہ کہ اتار تعریفیں کرے دانا کا وجود اتردان کی طرح خوشبو سے بھرپور ہوتا ہے اور نادان کی کھال ڈھول کے پول کی طرح نہ خول آواز بڑی پیٹ خالی جس شخص کو مدت میں یار بنایا ہوا ہے چند دنوں میں ہرگز آزردہ نہ کرو جب کسی کام میں تردد ہو تو وہ آسان راستہ اختیار کرو جس میں تکلیف کا کم اندیشہ ہو جب تک مال سے کام نکل سکے جان خطرے میں نہ ڈالو کہ داناؤں نے تلوار کو آخر میں رکھا ہے کمزور دشمن کو بے بس نہ سمجھنا چاہیے جب وہ قدرت پائے گا تمہیں نقصان پہنچائے گا دنیا کا مال آرام سے زندگی گزارنے کے لیے ہے نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے وہی شخص خوش قسمت ہے جو کمائے اور آخرت کے لیے نیک بیج بو جائے اور وہ بدقسمت ہے جو جمع کر کے مر جائے بخشش کر کے احسان نہ جتاؤ تاکہ اس نفع کا تمہارے لیے بطور امانت محفوظ رہے نیکی اختیار کرو حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ میں سیر و سیاحت کے عرض حبشہ گیا میں بالکل بے فکر اور مسرور تھا وہاں میں نے چبوترے پر کچھ لوگ دیکھے جن کے پاؤں میں بیٹریاں اور مشقیں کسی ہوئی تھی خطرے کے پیش نظر میں نے وہاں ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا اور فلفور وہاں سے چل دیا کسی نے بتلایا کہ وہ تو چور تھے اس لیے ان کو پابند سلاسل کیا گیا تھا تو نے تو کسی سے کوئی زیادتی نہیں کی تھی تجھے کیا خطرہ تھا جو اس طرح باغ پڑا تیری بلا سے سارا جہاں کوتوال بن جائے جو شخص نیک نامی ہو اسے کوئی نہیں پکڑتا تجھے خدا سے ڈر کر نیکوکاری اختیار کرنی چاہیے نہ کہ حاکم وقت کے خوف سے خوف کا حل ایک شخص نے حاکم شیراز تابق سعد بن نزنگی کی شان میں قصیدہ پڑھا بادشاہ یہ قصیدہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس کو بیش قیمت خلغت بخشا اس خلغت کے دامن پر اللہ بس کا تورہ کڑا ہوا تھا قصیدہ پڑھنے والے کی نظر اس تورے پر پڑی تو اس کی حالت عجیب ہو گئی اس نے اپنے جسم سے خلغت اتار پھینکا اور دیوانہ وار جنگل کی طرف بھاگ کھڑا ہوا جنگل میں اس کی ملاقات درویشوں سے ہوئی درویش اس کی زبانی سرا احبال سن کر بہت حیران ہوئے ایک نے کہا تم بھی عجب شخص ہو بادشاہ کی طرف سے بخشے گئے انعام کو یوں ٹھکرا دیا وہ بولا میں نے ایسا اس لیے کیا کہ مجھ پر یہ حقیقت اشکار ہو گئی کہ کار ساز حقیقی اللہ پاک کی ذات ہے جب تک میں اس رات سے آگاہ نہ تھا خوف اور امید کی ذلت میں مبتلا رہتا تھا اللہ پر کامل یقین ہو تو میرے دل میں نہ بادشاہ کا خوف ہے نہ اس کی ذات سے کوئی امید پرایا معاملہ میں ہندوستان کے ایک دور دراز علاقے میں گیا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لمبا تڑنگا حبشی جو کالا بچنگ تھا ایک چاند جیسی لڑکی کو آغوش میں لیے ہوئے ہے اور اس کے ہونٹ میں اس کے ہونٹ پہ وسط ہیں حبشی نے لڑکی کو ایسے ڈھانپ رکھا تھا جیسے رات نے دن کو چھپایا ہوتا ہے مجھے اتنی غیرت آئی کہ میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی اور میں نے امر بالمعروف کرنا ضروری سمجھا میں نے ادھر ادھر سے پتھر جمع کر کے اسے مارے اور دھمکایا کہ بے شرم بے حیا ڈرا دھمکا کے میں نے اسے بھگا دیا سیاہ حبشی یعنی رات کے سیاہی کو سپے لڑکی سے صبح کی طرح جدا کر دیا بھیانک بادل یعنی حبشی لڑکی کو چھو کر گیا وہ انڈی جیسے لڑکی حبشی کے نیچے سے نکل آئی میرے لاہور پڑھنے سے وہ حبشی جن تو بھاگ گیا پر لڑکی نے میرا دمن پکڑ لیا کہنے لگی او مکار نمازی او مکار صوفی سیاہ کار دین بیچ کر دنیا خریدنے والے میں ایک عرصے سے اس حبشی پر مرتی تھی اور اس کے وصال کی خواہاں رہتی تھی آج خدا خدا کر کے اس کا وسل نصیب ہوا تھا تو نے وہ وصال کا لقمہ میرے منہ سے نکال دیا تجھے ذرا ترس نہ آیا اس طرح وہ میرے ظلم کی شکایت اور پھر یاد کرنے لگی کہ شفقت ختم ہو گئی اور رحم کا نام جاتا رہا کوئی نوجوان میری دستگیری نہیں کر سکتا کہ اس بوڑھے سے میرا بدلہ لے جسے بڑھاپے کے باوجود میرے منتر میں ہاتھ ڈالتے شرم نہ آئی گویا اس بے حیائی کو میری طرف منسوب کر کے مجھ سے انتقام لینا چاہتی تھی وہ میرے دامن کو مضبوطی سے پکڑے یہ و پکار کر رہی تھی اور میں شرم کی وجہ سے زمین میں گڑا جا رہا تھا آخر میں دامن چھڑا کر بھاگنے لگا تو میرا کرتا پھٹ کر لڑکی کے ہاتھ میں رہ گیا اور میں لہسن کی چھیلی ہوئی بوتی کی طرح وہاں سے ننگا باگا میں نے عزت بچانے کے لیے ننگے بھاگ جانا غنیمت سمجھا کیونکہ ننگے پن میں وہ بے عزتی نہیں تھی جو لڑکی کے ساتھ پکڑے جانے کی صورت میں ہو سکتی تھی کافی عرصے بعد وہ لڑکی میرے قریب سے گزری تو مجھے کہنے لگی مجھے پہچانتے ہو میں نے کہا خدا بچائے تو بھی کوئی بھولنے والی چیز ہے میں نے تیرے ہاتھ پر اس بات سے توبہ کی تھی کہ دوبارہ بیکار کام میں کبھی ہاتھ نہ ڈالوں گا انسانوں کو چاہیے کہ پرائے معاملات میں خواہ مخواہ دخل دے کر آ بیل مجھے مار نہ کہیں بلکہ جب تک ضروری نہ ہو جائے بالکل چپ رہیں تاکہ آفتوں سے بچا رہیں شر ایک شخص ایک امیر کے پاس گیا جو بڑا نیک دل تھا اس شخص نے نیک دل امیر سے کہا میں ان دنوں بڑا پریشان ہوں سوالی بن کر آیا ہوں میں نے ایک شخص کا قرض بھی دینا ہے اور وہ اپنی رقم کا تقاضا کر رہا ہے اس نے میرے ناک میں دم کر رکھا ہے دن کا چین اور رات کی نیند حرام ہو رہی ہے خدا را میری مدد فرمائیں نیک دل آدمی کو اس شخص پر بڑا ترسایا اس نے اسے چند اشرفیاں دی کہ جاؤ ان سے گزارا کرو اس شخص نے اشرفیاں لے کر شکریہ ادا کی اور چلا گیا ایک شخص ساری گفتگو سن رہا تھا اس نے فیاض امیر سے کہا جناب مجھے افسوس ہے کہ آپ نے اس چرب زبان شخص کی باتوں میں آ گئے وہ تو چھلیا ہے آپ کو چھل گیا اس کا تو پیشہ ہی یہی ہے کہ لوگوں کے پاس جاتا ہے اور جھوٹے سچے قصے سنا کر ان کو لوٹ لیتا ہے مخیر امیر نے اس شخص کی باتیں سن کر جواب دیا تم شاید ٹھیک کہتے ہو لیکن میں نے جو کچھ کیا ہے مجھے یہی کرنا چاہیے تھا وہ شخص اگر مقروض ہے تو میں اسے بے ابرو ہونے سے بچا لیا اور اگر چھلیا ہے تو معمولی رقم دے کر میں نے اس سے اپنی جان چھڑا لی مال تو دراصل اسی لیے ہے کہ اسے بھلائی کے کاموں پر لگایا جائے ظاہر باطن ایک شخص پرزگار آدمی کے پاس سے گزرا جو شکل و صورت میں اسے یہودی سا لگا اسے یہودی سمجھتے ہوئے اس نے گردن پر ایک دھول رسید کر دی لیکن پرہیزگار نے اس کا برا ماننے کی بجائے اپنا کرتا اتارا اس کو بخش دیا وہ شخص درویش کے اخلاق سے بڑا متاثر ہوا شرمندہ ہو کر کہنے لگا کہ میں نے جو حرکت کی ہے باقی میری بدتمیزی ہے میری یہ گستاخی معاف کر دو تمہیں تو میرے اوپر غصہ آنا چاہیے تھا جی جائی گا تم مجھے خلاف بخش دو درویش نے کہا میں نے اس شکریہ میں تمہیں لباس بخشا ہے کہ میں شر سے منسوب نہیں ہوں نہ میں یہودی ہوں جیسے تم سمجھے تھے بظاہر سیدھا سادہ لیکن نیک سیرت آدمی اس بد باطن سے کہی بہتر جو صرف نام کا نیک بنا ہو میرے نزدیک تو اس بدکار سے چور ڈاکو بہتر ہیں جس نے پرہزگاروں کی سی شک بنا رکھی ہے کسی کی ظاہری خستہ حالی کو دیکھ کر اس کو باطنی طور پر مفلس نہیں سمجھ لینا چاہیے ہو سکتا ہے اس کا باطن اس سے اچھا ہو مصیبت ایک چوکے دار نے چور کو پکڑ لیا اور مشقیں کس کر زمین پر لٹا دیا وہ پریشانی اور تکلیف کی وجہ سے ساری رات سو نہ سکا اس سے رات کو محسوس ہوا کہ کوئی شخص تنگ دستی اور نادانی کی وجہ سے رو رہا ہے چور نے اس کی ہزاری سنی تو کہنے لگا کہاں تک روئے گا اب آرام سے سو بھی جا تجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تو چوکیدار کی حد نہیں چڑھا اور اس نے تیری مشقیں نہیں کسی گویا ہر شخص کو اپنی ہی تکلیف سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے جب تجھ سے بھی زیادہ بے سر و سامان اور نادار دنیا میں موجود ہیں تو پھر تیرے رونے کا کیا موقع ہے تیرے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے چپ ہو جا ہر شخص کو اپنی ہی مصیبت سب سے بڑی نظر آتی ہے حالانکہ دوسرے کی مصیبت دیکھ کر اسے اپنی مصیبت بھول جانا چاہیے خیر اور شر ایک نیک سیرت بزرگ کا غلام بدخصلت ہونے کے علاوہ بڑا بدشگل بھی تھا اس کے لمبے لمبے الجھے الجھے بال ہمیشہ مٹی سے اٹے رہتے آنکھوں سے پانی جاری رہتا بڑا کام چور تھا زمین پر پڑا تنکا بھی اٹھانا گوارہ نہ تھا اگر اسے کوئی کام کرنے کو کہا جاتا تو سنی انسنی کر دیتا اور اگر کوئی کام کرتا تو ادھورا کرتا البتہ کھانے میں بڑا شعر کام کا نہ کاج کا دشمن اناج کا بڑا پیٹو کھانے پینے کے معاملے میں بڑا بے تکلف بڑا بے باک اجازت کے بغیر مالک کے ساتھ کھانا کھانے دسترخوان پر بیٹھ جاتا ایک دن اس نے ایک سیرت بزرگ کے پاس اس کا ایک دوست ملنے آیا اور غلام کے لچھن دیکھ کر کہنے لگا آپ کو اس میں کون سی خوبی نظر آتی ہے جو آپ اسے برداشت کر رہے ہیں مجھے تو اس کی کوئی کل سیدھی نظر نہیں آتی ایسا بھدہ بھدا اور اول درجے کا بدتمیز میں نے آج تک نہیں دیکھا میرا مشورہ ہے اس کے دام کھڑے کرو ایسی بھونڈی تو رزق روٹی کا کال ہوتی ہے نکالو اسے گھر سے دوست کی باتیں سن کر نیک سیرت بزرگ نے جواب دیا بے شک اس کی شکل بڑی بھونڈی ہے عادتیں بھی اس کی بڑی بری ہیں چہرے سے اس کی نحوست برستی ہے باتوں سے بدبو آتی ہے انسان نہیں سینٹ اس خانہ ہے لیکن اس کی وجہ سے خود میری عادتیں درست ہوئی ہیں میں نے اس کی اس قدر زیادتیاں برداشت کی ہیں کہ ہر شخص کی زیادتی کو برداشت کر سکتا ہوں اس لیے یہ بات مروت سے خالی ہو گئی ہے کہ میں اسے فروخت کر سکتا ہوں نہ گھر سے نکال سکتا ہوں اچھا عمل برسر راہ ایک لڑکی اپنی اوڑھنی سے باپ کے بدن سے گرد و غبار جھاڑ رہی تھی باپ نے متاثر ہو کر کہا پیاری بیٹی تو مرلی کس قدر پریشان ہے تجھے مجھ سے کتنی محبت ہے یعنی قبر کے اندر آنکھوں میں اس قدر مٹی نہیں بھر جائے گی جوڑنیوں سے کبھی صاف ہو سکے گی ہر شخص کی روح قبر کی طرف بھاگی جا رہی ہے جیسے سرکش گھوڑا تھامنا مشکل ہوتا ہے اس طرح اس کو بھی تھاما نہیں جا سکتا موت اگر جسم کی رکاب توڑ دے گی یعنی دونوں کا تعلق ختم کر دے گی پھر یہ سواری یعنی جسم لازمن قبر کے گھڑے میں گرے گا انسان کا جسم فانی ہے جب اس کی روح اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی تو امال کے سوا کوئی چیز بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکے گی اس لیے خدا کے سامنے رو دھو کر اپنا اعمال نامہ پاک کر لینا چاہیے ہڈیوں کا پنجرا انسانی جسم ہے جس میں روح کا پرندہ قید ہے کیا تجھے اس حقیقت کا علم ہے جب روح جسم کے پنجرے سے نکل کر آزاد ہو جائے گی پھر اسے کسی طرح دوبارہ داخل نہیں کیا جا سکتا فرصت کو غنیمت سمجھ کیونکہ یہ دنیا ایک پل کی ہے اگر کوئی اچھا عمل کر لیا جائے تو یہ سارے جہاں سے قیمتی ہے غرور قسطنطنیہ کے ساحل پر ایک دن ایک ایسا نوجوان اترا جس کی پیشانی سے سعادت کا نور مانگنے لگا جس وقت یہ گنہگار گار گریہ وزاری میں مصروف تھا عابد زاہد کی نگاہ اس پر پڑ گئی اس نے بہت غصے میں کہا آخر میں مردود یہاں کیا کر رہا ہوں اس کا یہاں کیا کام یہ تو دوزخ کا ایندھن ہے یہ تو ایسا بدکار ہے کہ دوزخ بھی شاید اس سے پناہ مانگے یہ باتیں سوچتے ہوئے اس نے دعا مانگی کہ اے خدا میرا انجام اس مردود کے ساتھ ہرگز نہ کیجیو جس وقت وہ یہ دعا مانگ رہا تھا حضرت عیسیٰ پر یہ وہی نازل ہوئی کہ گناہ گر اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر توبہ استفار کر کے جنت کا حقدار بن گیا کیونکہ جو ہمارے دروازے پر آجز بن کر آئے ہم اسے مایوس نہیں کرتے ہم نے اسی وقت ان دونوں کی دعا قبول کر لی ہے اور چونکہ ابداہر نے یہ دعا مانگی تھی کہ اس کا حشر اس کے ساتھ نہ ہو اس لیے اسے جنت کی جگہ دوزخ میں داخل کیا جائے گا اس نے اپنے زاہد و تقبہ پر غرور کر کے سارے اعمال ضائع کر دیے چھوٹوں کا خیال سلطان تغرل موسم خزاں کی ایک رات کسی پہرادار کے قریب سے گزرا جو برف باری اور بارش کے باعث سردی سے ایسے کانپ رہا تھا جیسے طلوع کے وقت سہیل ستارہ کپ کپاتا ہے اسے دیکھ کر سلطان کو رحم آیا اور اس سے کہنے لگا میں ابھی جا کر پوستین تیرے پاس بیچ دیتا ہوں اسے پہن لینا ذرا ایک طرف کھڑے ہو کے انتظار کر میرا غلام تجھے دے جائے گا وہ ابھی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تو بادشاہ بھاگ کر محل میں گھس گیا اس کا ایک خوبصورت غلام تھا جس سے اسے بڑی محبت تھی وہ اس سے دل لگی کرنے لگا اور اس کے نظارے میں ایسا مہو ہوا کہ بیچارے پہرے دار کو بھول گیا بدنصیب پہرے دار نے پوستین کی بات تو سنی مگر پوستین پہنی نصیب نہ ہوئی قدرت کی ستم ظریفی دیکھو کہ پہلے سردی کی تکلیف کیا کم تھی جو اسے اب انتظار کی زحمت کھینچنی پڑی بادشاہ جب غفلت کی نیند سو گیا تو سب نقارچی نے اس پر خوب لطیفہ کسا کہ جب تیرا حیات محبوب کی آغوش میں ہمائل ہو گیا تو تجھے بدبخت پہرے دار بھول ہی گیا تھا تیری راتیں جب عیش و عشرت میں گزرتی ہیں تو تجھے کیا معلوم ہماری رات کس قدر لمبی اور خوفناک ہو جاتی ہے بڑوں کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کے دکھ درد میں شریک رہیں اور عیش پرستی میں پڑھ کر ان کو بھول نہ جائیں میرا محسن ایک ضرورت مند ایک مرد بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور امداد چاہی اتفاق سے مرد بزرگ کے پاس اس وقت کچھ نہ تھا امداد نہ کر سکنے کی معذرت چاہی لیکن ارزمند نے یہ سمجھا کہ اسے ترخواہ دیا گیا ہے مرد بزرگ کے گھر سے باہر آتے ہی اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا جی بھر کے جلی کٹی سنائی اتفاق سے مرد بزرگ کا ایک مرید ادھر سے گزرا اپنے مرشد کی شان میں گستخانہ باتیں سنی تو سیدھا مرشد کے پاس پہنچا اور سارا کہہ سنایا مرد بزرگ نے فرمایا میرے بارے میں وہ جو کچھ کہہ رہا تھا میں اس سے آگاہ نہ تھا لیکن تو نے مجھے آگاہ کر دیا جو اس کی زبان سے نہ سنا تیری زبان سے سن رہا ہوں اصل تکلیف تو نے پہنچائی ہے اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ جو میری برائیاں کر رہا ہے ان کی تعداد ان برائیوں سے کم ہے جو واقعی مجھ میں ہیں اور یوں وہ ایک طرح سے میرا محسن ہے کہ میری برائیاں کم کر رہا ہے اگر قیامت کے دن اللہ پاک نے اس کی گواہی قبول فرمائی تو شاید میں جہنم میں نہ جاؤں تیار رہو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں مکہ کی طرف جا رہا تھا کہ بیابان میں مجھے نیند آ گئی میں راستے میں ہی لیٹ کر سو گیا پیچھے سے ایک شدر سوار آیا اس نے دیکھا کہ کوئی مسافر غفلت میں پڑا سو رہا ہے تو اس نے اونٹ کی مہار میرے سر پر ماری اور کہا کیا مرنا چاہتا ہے جو گھنٹے کی آواز سے بھی بیدار نہیں ہوتا آرام سے سو جانے کی تو مجھے بھی خواہش ہے لیکن جو بیاباں سامنے ہے وہ مجھے سونے نہیں دیتا جو شخص کوچ کے اعلان کے بعد بھی سویا رہے تو قافلہ نکل جاتا ہے پھر اسے راستہ نہیں ملتا سربان نے ڈھول پیٹ دیا اور قافلے کا اگلا حصہ منزل تک پہنچنے والا ہے تو کب تک سوتا رہے گا فرشتے نے موت کی آواز لگا دی اور کتنے ہی لوگ اس وادی میں اتر گئے تجھے کب تک ہوش نہیں آئے گی وہ مسافر بڑا مبارک ہے جو نقارہ پیٹنے والے سے پہلے اپنا بستر باندھ کے تیار ہو جائے یعنی اسرائیل کی آمد سے پہلے موت کے لیے تیار ہو جائے عظمت کی بات ایک دانہ شخص بازار سے گزر رہا تھا ایک سر پھیرے مست نے راستہ روک کر اس کا گرے پکڑ لیا اور اس کو مکہ رسید کیے دانہ شخص نے یہ تشدد نہایت صبر سے برداشت کیا اس مست کو گالی نہ دی نہ اس کے مکوں کا جواب مکوں سے دیا تماشا دیکھتے لوگوں میں سے ایک نے دانا شخص سے کہا بڑے بزدل ہو مٹی کا مادھو بنے مار کھا رہے ہو کیا تمہارے ہاتھ نہیں ہے اس کے جواب میں دانا شخص نے بڑے سکون سے کہا بھائی یہ تو سر پھیرا ہے میں سر پھیرا نہیں ہوں اور یہ بھی ہے کہ ظلم کرنے کے مقابلے میں ظلم سہنا سچی شجاعت ہے شجاعت ظلم کرنا نہیں ظلم سہنا ہے عقل مندی فریدون بادشاہ کا ایک وزیر بڑا روشن دماغ اور درندیش تھا وہ ہمیشہ رضائے مولا کو آزمہ اولا رکھتا دوسرے نمبر پر شاہی فرمان کا پاس کرتا اس وزیر کا کوئی بدخواہ اس کی شکایت کرنے کے لیے بادشاہ کے پاس صبح سویرے جا دھمکا جا کر کہنے لگا کہ میں کوئی اپنی غرض لے کر نہیں آیا بلکہ ایک نصیحت کرنی منظور ہے جو شرف قبول بخشو تو رہے قسمت اور وہ یہ ہے کہ وزیر موصوف نے ہر خاص کو اپنا مقروض بنا لیا ہے اس شرط پر کہ بادشاہ کی زندگی میں ان سے کوئی مطالبہ نہیں ہوگا جب بادشاہ فوت ہو جائے گا تو وہ نقدی واپس کرنے کے پابند ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی نہیں چاہتا کیونکہ آپ کی عمر جتنی لمبی ہوگی اس کا قرض اتنے دیر سے وصول ہوگا یہ قرض کی جلد وصولی کے لیے آپ کی موت جلدی ہونے کا خواہاں ہے بادشاہ نے ناراض ہو کر وزیر کی طرف دیکھا کہ دیکھنے میں تو تم دوست معلوم ہوتے ہو لیکن در پردہ میرے بدخواہ ہو اور میری موت کے طالب ہو اس نے اداب بچا لا کر عرض کیا جب آپ نے یہ قصہ چھیڑ ہی دیا تو اب چھپانا مناسب نہیں تو میرا مقصد یہ ہے کہ لوگ آپ کی درازی عمر کا خواہاں ہوں کیونکہ آپ کی عمر جتنی لمبی ہوگی ان کو قرض کی ادائیگی اتنی دیر سے کرنی ہوگی لہٰذا وہ آپ کی درازی عمر کے لیے دعا کریں گے جب قرض کی ادائیگی آپ کی موت کے ساتھ مشروط ہے تو وہ میرے تقاضے سے بچنے کے لیے آپ کو ہمیشہ کے لیے زندہ دیکھنا چاہیں گے اور آپ کی درازی عمر کے لیے دعا کریں گے تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ لوگ آپ کی درازی عمر اور سرسبزی کے لیے دعا کریں لوگ تو دعا کو غنیمت شمار کرتے ہیں کیونکہ ان سے مصائب کے تیر روکے جا سکتے ہیں اس کا جواب بادشاہ کو بہت پسند آیا اور اس کا چہرہ پھولوں کی طرح کھل گیا وزیر کے مقام و مرتبے کو بادشاہ نے اور بڑھا دیا عقل مندی سے ہر عقدہ حل ہو سکتا ہے ہیبت تاری ہو گئی ایک گاؤں کا مکھیا اور اس کا بیٹا سفر کر رہے تھے ایک جگہ شاہی لشکر خیمہ زن تھا جب یہ دونوں وہاں پہنچے تو سپاہیوں کی سجدج اور بادشاہ کا کروفر دیکھ کر لڑکے پر ہیبت تاری ہو گئی وہ کبھی زرین کمر غلاموں کو دیکھتا تھا کبھی نظبردار سپاہیوں کو دوسری طرف مکھیا کی حالت اس سے بھی خراب ہو گئی اس پر لرزہ تاری ہو گیا یہاں تک کہ وہ بھاگ کر ایک جگہ چھپ گیا بیٹے نے باپ کی یہ حالت دیکھی تو اس نے کہا آپ بھی تو اپنی بستی کے سردار ہیں اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں بہت بڑے سردار ہیں پھر آپ بادشاہ اور اس کے لشکر کو دیکھ کر اس قدر کیوں گھبرا گئے مکھیا نے جواب دیا بیٹے اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اپنے گاؤں کا پردھان ہوں لیکن بادشاہ کے سامنے میری کیا ہستی ہے میں تو اس کے ادنا چاکروں میں بھی شامل ہونے کے قابل نہیں ہوں کھجور سے گرا ہم چند دربیش فقیرانہ لباس پہنے ایک نخلستان کے پاس سے گزرے جس میں کھجوریں لگی ہوئی تھی ہمارے درمیان ایک پیٹو آدمی بھی تھا جسے عموماً اپنی بے خوری کی وجہ سے ذلت اٹھانا پڑتی تھی وہ کھجوریں دیکھ کر للچایا وہ لنگوٹ کس کر درخت کے اوپر چڑھ گیا اور درخت کے اوپر سے گردن کے بل گرا درخت پر چڑھنے والا ہمیشہ ہی کھجور نہیں کھاتا کبھی اسے گر کر مرنا بھی پڑتا ہے چنانچہ وہ بھی گرا اور مر گیا گاؤں کے نمبردار نے ہمیں ڈانٹنا شروع کر دیا کہ اس کو کس نے مار دیا میں نے کہا جناب ہمیں نہ ڈانٹو اور قصہ سنو یہ پیٹو تھا اور پیٹ نے اس کا دامن شاہ کے اوپر سے کھینچ کر گرایا لالچ انسان کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے اس سے جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے سر جھکا لے ترک سپاہی نشے میں مست گانا بجا رہے تھے کسی پیر کے ایک مرید نے دیکھا تو برداشت نہ کر سکا اور ان کی دف اور سرنگی توڑ ڈالی جیسے ستار کو تاروں سے پکڑ لیا جاتا ہے اسی طرح ترکی نے اس مرید کو بلوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور دف کی طرح اس کو پیٹا وہ مکے اور تھپڑ کھا کر درد کی وجہ سے ساری رات سو نہ سکا اگلے روز پیر کے پاس گیا تو اس نے نصیحت کی کہ اگر تو دف کی طرح پٹنا نہیں چاہتا تو ستار بن جا یعنی آجزی اختیار کر لے اور سر جھکا لے پرائے پھڈے میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے بلکہ اپنے کام سے کام رکھنا بہتر ہوتا ہے کوئی ایسی حماقت نہیں کرنی چاہیے جس سے ندامت اور تکلیف اٹھانا پڑے واقعہ یاد آ گیا مجھے بچپن کا واقعہ یاد آ گیا میں والد کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے گیا میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مشغول ہو گیا اور والد صاحب کو پتہ نہ چلا کہ وہ کدھر چلے گئے جب والد صاحب دکھائی نہیں دیے تو میں چلا چلا کر رونے لگا والد صاحب نے پیچھے سے آ کر میرا کان پکڑ لیا اور کھینچ کر فرمانے لگے بے حیا لڑکے تجھے کتنی دفعہ میں نے کہا کہ میرا دمن نہ چھوڑنا بچہ اکیلا راستہ طے نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے راستہ نہیں دیکھا ہوتا صبر کرو ایک نوجوان کی اپنی بیگم سے نہ بنتی تھی اس نے کسی بزرگ کے سامنے اپنا دکھ سنایا کہ میں اپنی ظالم بیوی کا بوجھ اس طرح برداشت کرتا ہوں جیسے چکی کا نچلا پاٹ اوپر والے کا کرتا ہے اس نے کہا صاحب بیوی کی طرف سے اگر سختی بھی برداشت کرنی پڑے تو صبر کرو کیونکہ صبر شرم کی چیز نہیں اگر دن کو تجھے ندل پاٹ بننا پڑتا ہے تو کیا ہوا رات کو تو تو اوپر والا پاٹ ہو جاتا ہے گلاب کی جس شاخ سے آدمی نے پھول سونگا ہو اگر اس کے کانٹے چبھ ہیں تو انہیں بھی برداشت کرنا پڑتا ہے اگر کبھی بیوی کی طرف سے کوئی نگوار بات سامنے آ جائے تو ان خوشگوار حالات کے پیش نظر جو ہمیشہ اس کی طرف سے پیش آتے ہیں ان کو بھی صبر سے برداشت کرنا چاہیے